شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجت الوداع سے پہلے والے حج کے موقع پر دسویں ذی الحج کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منا میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے اور حج اکبر کا دن دسویں تاریخ ذی الحجہ کا دن ہے اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنے لگے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا اور دوسرے سال حجت الوداع میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستتر